یزید بن ضرور نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ لوگ یعنی صحابہ رضوان اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ مجمعین رسول صلی وسلم کے ساتھ تھے اور وہ ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے کہا ایک آدمی جب بھی اونچائی پر چڑھتا زور سے پکارنا شروع کر دیتا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی بہرے کو یا اسے جو غائب ہو نہیں پکار رہے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ابو یا عبداللہ بن قیس کیا تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانے میں سے ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش اور نیکی کرنے کی کوئی قوت اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو چونسٹھ